قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين آپ کہہ دیجئے کہ اگر کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو اسے کچھ نقصان نہیں اس لیے کہ اس نے قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت یہود کے جواب میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ جبرائیل ان کا دشمن اور میکائیل ان کا دوست ہے لیکن اس کے سبب کے تعین میں ان کے درمیان اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کا سبب ایک مناظرہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آپ اور یہود کے درمیان ہوا تھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ یہود آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ سے چند ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کے جوابات نبی کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن تم لوگ یہ عہد کرو کہ اگر میں نے تمہارے سوالات کے جوابات صحیح صحیح دے دیے تو تم لوگ اسلام قبول کر لو گے انہوں نے کہا ہاں چنانچہ آپ نے ان تمام سوالات کے صحیح صحیح جوابات دے دیے جن کی تفصیل تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور یہود ان کی صحت کا اعتراف کرتے گئے آخر میں انہوں نے پوچھا کہ فرشتوں میں آپ کا دوست کون ہے آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سب کے دوست جبرائیل تھے یہ سن کر یہود نے کہا پھر ہم اور آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا تو ہم آپ کی اتباع کرتے اور تصدیق کرتے آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے تب یہ آیت نازل ہوئی بعض دوسرے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ مناظرہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور یہود کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوا تھا حافظ ابن کثیر نے اسے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس روایت کی سند عمر اور شابی کے درمیان منقطع ہے آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو گمان کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ آپ کے دوست جبرائیل ہیں کہ تمہارا یہ خیال بکواس ہے اور کبر و اناد پر مبنی ہے اس لیے کہ جبرائیل اللہ کے پیغامبر ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اتارتے ہیں جو گزشتہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور جو مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے جبرائیل سے عداوت تو اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے تمام رسولوں سے عداوت ہے اس لیے کہ جبرائیل سے ان کی عداوت اس حق کی وجہ سے ہے جو وہ اللہ کی طرف سے تمام رسولوں پر نازل کرتے رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے جو میرے کسی دوست سے عداوت کرے گا اسے میں جنگ کی خبر دیتا ہوں اور جس کا دشمن اللہ ہوگا اس کی دنیا و آخرت دونوں برباد ہو جائے گی اسی لیے اللہ نے جبرائیل کے دشمنوں کے خلاف اس آیت میں اپنے غضب کا اظہار کیا ہے